واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تہو بالا کر دیتے ہیں ہم نے نو علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کر دیں آپ کے رب نبی اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والے ہیں سامعین بدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کا مفہوم مشہور قراءت امرنا ہے اس امر سے مراد تقدیری امر ہے جیسے اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا اتہ امرنا یعنی وہاں ہمارا مقرر کردہ وہ امر آ جاتا ہے رات کو یا دن کو یاد رہے کہ اللہ برائیوں کا حکم نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ وہ فحش کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے مستحق عذاب ہو جاتے ہیں یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ہم انہیں اپنی اطاعت کے احکام کرتے ہیں وہ برائیوں میں لگ جاتے ہیں پھر ہمارا سزا کا قول ان پر راست آ جاتا ہے جن کی قراءت امرنا ہے وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں کے سردار ہم بدکاروں کو بنا دیتے ہیں وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ عذاب الہی انہیں اس بستی سمیت تہس نہس کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا علی کا قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اکبر مجرمی یعنی ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم رکھے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی ہم ان کے دشمن بڑھا دیتے ہیں وہاں سرکشوں کی زیادتی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اے قریشیو ہوش سنبھالو میرے اس بزرگ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تغذیب کر کے بے خوف نہ ہو جاؤ اپنے سے پہلے نو علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کو دیکھو کہ رسولوں کی تکزیب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام سے پہلے کہ آدم علیہ السلام تک کے لوگ دین اسلام پر تھے تم اے قریشیو کچھ ان سے زیادہ ساز و سامان اور گنتی اور طاقت والے نہیں ہو باوجود اس کے تم اشرف الرسل خاتم النبیین کو جھٹلا رہے ہو تم عذابوں اور سزاؤں کے زیادہ لائق ہو اللہ تعالیٰ پر اپنے کسی بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں خیر و شر سب اللہ پر ظاہر ہے کھلا چھبا سب وہ جانتے ہیں ہر عمل کو خود اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں